قسمت میں میری چین سے سینا لکھ دے صلی اللہ وسلم سور مسلم جیا بل مجھے اچھے نہ جایا سسرا کی جب سیاں سر ری ہو سسرا کی جب سیا سرکار سس کا شری ضرور سر راسا سس کا شری بانی سے مجھے کو چا سرکار پورے خا پی پے سے رے جب رو میرے تن سے نکلنے ہوں ہول بو ایسا شاہ مدینہ جب دب ہو بو رے ایسا سرسا کھانا مجھے چلے بھی پیپر ہر تو چلے بکھانا پوچھے چلے بار پیپر ہر میرا جیسے آقا میرا جسے بات کے دم ٹو رہا ہو بات کے چہرہ پو ر آ بس اتنا پوجھے سو را یس را کے پجے سو رے راجا جا سب پا پوشا مجھے کو پوچھے

چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤ چمچا دو گو ری پا کچھ رے رجا جہ پیچھے جے ش سے بچا چا چا چا ری رگو ری پش

سے قبر ہر ایک کو دبائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ قبر نہ دبائے یہ نہیں ہو سکتا نیک کو بھی دبائے گی اور بد کو بھی دبائے گی دبانے کے انداز جدا ہیں نیک کو یوں دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے بد کو یوں دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی ہماری کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ باتیں سن کر ہماری کیفیت میں کوئی بھوچال نہیں آتا ورنہ ایسے واقعات ہیں کہ نیندیں اور سکون اڑنے والوں کے اڑے کہ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ قبر ہر ایک کو دبائے گی یہ ایک منزل آنی ہے اور اس منزل کی آسانی کے لیے ہمارے امیر اہل سنت نے یہ شعر لکھا اور عرض کی ہے کہ قبر کا جو دبانے کا معاملہ ہے یہ ہمارے ساتھ آسان ہو جائے تو یہ رات مانگنے کی رات ہے اور کلام بھی اس وقت مانگنے ہی کا ہے اللہ تعالی ہمیں خوشو نفاق یعنی باطن میں تو خوشو نہ ہو اور ظاہر میں اس کی کیفیت بیان بتاتے رہیں اللہ تعالیٰ میں خوشو نفاق سے محفوظ فرمائے اور ظاہر و باطن کی حاضری عطا فرمائے اور رات کے اس حصے میں مسجد میں ہیں غوصبہ کی گھروی منا رہے ہیں علم دین کی گویا کے ایک مجلس ہے اجتماع ہے نعتیں مناجات کلام تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو رحمت الہی کو ابھارتے ہیں اس میں کیا عجب کس کی آمین کس کی دعا کس کے آنسو کے قطرے بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں اور تمام حاضرین اور ناظرین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ تعالی ہمیں خوشو قلب عطا فرمائے اور مانگنے کی سعادت عطا فرمائے خیر سے ہو میں نہیں جانتا کہ امیر اہل سنت کا معافی ضمیر اس میں کیا ہوگا مگر اتنا ضرور پتا چلا تھا کہ کسی کے انتقال کی خبر ملی تھی انتقال کے کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد امیر اللہ سنت نے یہ کلام منظوم کیا اور پتا چلا بڑی اس وقت باپا پر کیفیت تاری تھی جب یہ کلام تحریر ہو رہا تھا کیفیت تھی حالات تھے لیکن اب یہ دیکھیے کہ شعر پر غور کریں ہو خیر سے تے خیر سے ہو تدفین کے ہوں سارے مراحل یہ اتنا یہ شعر سنا اتنی اس میں گہرائی مجھے محسوس ہو رہی ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس شعر کے سنتے ہی کہ ایک شخص حج پہ گیا قافلہ حج پر گیا راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں سانپ تھا ایک اور جگہ کھودی وہاں بھی سانپ تھا جہاں قبر کھودتے تھے وہاں وہی سانپ نظر آیا معلومات کی گئی تو بتایا گیا کہ یہ سانپ عذاب کا ہے تم زمین ساری کھود دو یہ سانپ وہ تمہیں وہاں نظر آئے گا لہذا اس شخص کو اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا گھر جا کر جب حالات پتہ چلے تو بتایا گیا کہ یہ شخص ملاوٹ کیا کرتا تھا اب یہ ہو خیر سے ہوتے خیر سے ہو تدفین کے سارے مراحل ہماری بھی تو قبر کھودی جائے گی اور ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا برے خاتمے کے اسباب میں سے کوئی سبب کی زد میں آ گئے قبر خودی دنیا میں جو برائیاں چاہے وہ چپکری کرتے رہے اور اس کا اظہار اگر تدفین کے وقت لوگوں کے بیچ میں ہو گیا یہ معاملہ کم آسان نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی کی تو کر لی کیا پتا کون سی برائی ہماری قبر و آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہو اور برائی پر جمے رہنا اسرار کرتے رہنا اسی پر ڈٹے رہنا یہ انتہائی بے باقی ہے کہ قبر یہ کہیں راز نہ کھول دے جسم مرنے کے بعد یہ کہیں ہمارا راز فاش نہ کر دے ارے اللہ کی کون سی کون سی ہماری بات اللہ کو ناراض کر گئی ہو تو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور گناہ پر ڈٹے رہنا نا یہ بڑی یہ بڑی بے باقی اور یہ بڑی جرت ہے یہ شیطان کا بہت بڑا نفس کا بہت بڑا حملہ ہے کہ وہ ہمیں برائے پر ڈٹے برائے پر ڈٹا رہتا ہے فلم دیکھنے کی عادت ہے ڈٹا رہے گا فلم بھی دیکھتا رہے گا دیکھتا ہی رہے گا دیکھتا ہی رہے گا خدا کے بندے توبہ کر لے بد نگاہی کی عادت ہے بد نگاہی کرتا ہی رہے گا کرتا ہی رہے گا کرتا رہے خدا کے بندے توبہ کر لے اور بے شمار برائیاں گیبت کی برائی اللہ اللہ گیبت کی برائی بھائی گیبت نہیں کرو زبان نہیں گیبت گیبت گیبت گیبت گیبت کرتا ہی رہتا گیبت خدا کے بندے گیبت مت کر گیبت زنا سے سخت ہے گیبت کرنے والا جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اور اگر توبہ کر کے مرا تو بھی آخر میں جنت میں جانے کی اس میں لکھا ہوا ہے اتنی چگلی کرتا ہی رہے گا کرتا ہی رہے گا دل آزاریاں ارے بھائی مت کر دل آزاریاں مت کر دل کرتا ہی رہے گا دل آزاریاں ہنسی مزاق کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے تو اب پتہ نہیں کون سی ایسی ہماری حرکت جس پر ہم توبہ کیے بغیر مر جائیں اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے اب دیکھیں وہ قافلہ جس کا میں نے واقعہ بیان کیا قافلہ حج پہ جا رہا تھا وہ شد حج کے لیے چلا تھا قافلے میں اور راستے میں مرا تھا اس کا راز فاش ہو گیا پوچھا گیا کسی سے کیا بات ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کے راز کیوں فاش ہوتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے راز کیوں فاش نہیں ہوتے تو بتایا گیا کہ کافر کے عذاب میں شک کیا ہے کفار کے عذاب میں شک کیا جو ایمان جس کا جو ایمان پر نہیں مرا اس کے لیے تو کیا شک رہ گیا مسلمان کی قبر کے راز بعض اوقات کھولے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں لہذا بڑی جامع یہ التجا ہے کہ ہماری جو قبر کے معاملات ہیں نا وہ سارے خیر سے نپٹ جائیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں عیبوں کو چھپایا ہے رب کریم ہمارے عیب موت کے وقت قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھے خیر سے ہو

سیکھا جا سے زیادہ تورے میں میری نور کا سے جہجا اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے ہے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو روشن میری تربت کو آقا للہ ذرا کرنا کیونکہ مجرم ہوں جہاں بھر کا آقا اے آقا میں مجرم ہوں جہاں کا میں شر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے وقت نظارے کرنا تورے پتے میں میری نور کا فاتو سے سجانا سن تیرا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے یا رسول اللہ کا قبر روشن کیجیے سیرے سیرا جب کبھی گیتنے خبرا اے میرا دل جب تنہا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ جب قبر کی تنہا میرا دل آتا قبر میں اترنا پڑے گا ایک دن تنا قبر چوپ کی تنے پورا چپی بتا پوچھے سے پھو اندھیرا چھایا ہے سروا پر سیرا دیرا پتے میں میری نور کا پالو سے جلانا گور پتے میں میری نور کا پالو سے جلا جب روز چپ جو سواد سورج جب روز رو ہو سوا

جب وقت مجھے بھول وہ چاہیں گے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو شری میرا چھارا نتے چو سا پوچھے چی چار بیچو میں دے

سو بولا چچا جی بتا چا چا چا چشا ات شرے پر ماں میری ایشا ماں دو سوسے سے پچا چا کرے وہ چھ چسا اللہ کی رحمت سے یہ مایو سے نہیں ہے اللہ کا ہو پر فضل و رحمت کے سہارے جی رہا جی رہا اللہ جیو رحمت رب دی بلے بلے بلے بل ربتے اللہ ہکی رتے سی مایو سی ہوتی کیسے ہو جاؤ کیسے ہو جاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل یا عبادی عبادی اللہ کہہ دیجیے اے محبوب آپ فرما دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنطوا میں رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو آگے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دے گا بخشنے والا ہے اور پھر اپنے محبوب سے بھی تو فرماتا ہے نا وہ سا فلا تنہر تو آپ اپنے دربار سے کیسے سائل کو خالی لوٹائے گا اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ سائل کو مت لوٹا تو آپ اپنے دربار سے کیسے لوٹائے گا ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے کہ ہم اس کے نیک پرہیزگار پرہزگار بندے اس کے پسندیدہ بندے سیدی غوث اعظم کی یاد بنا رہے یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے اس نے ہمیں اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق دی یہ رحمت نہیں تو کیا ہے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اسے جنت کا سوال کرے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اسے جہنم سے پناہ مانگے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہمیں موقع دے رہا ہے ہمیں ہم پر کتنی رحمت کر رہا ہے میں اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو جاؤ اے اللہ تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہو تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بخشے گا ہمیں بخشے گا ہمیں بخشے گا سب رحمتی جب شبے سنا دیا یار یار ہم گنا آسرا ہم گنا ہو گیا اللہ پایو سے جب آ عرض اگر قبول ہو جائے خدا کی قسم کیا بات ہو ہم لیٹے ہوئے آخری وقت ہو آخری وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں آس پاس دوست احباب عزیز رشتے دار آنسو بہا رہے ہوں کہ یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے اچانک ہماری زبان سے بے سخت نکل جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول آپ اپنے کرم بروا دیا یا رسول اللہ نجم کیے خدا ہے یہی آشی کے دار کیا یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو ہوتی رہے تم نکلتا رہے کیا کیا کیا کرم ہو کیا کرم ہو اور آقا قبول کر لے تو کیا جب کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو میں بھی تو مانگنے والا ہوں آقا مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے میں بھی تو مانگنے والا ہوں آپ کے منگتوں میں ہم بھی تو شامل ہیں آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج رکھ لینا ہمارے دستے تمنا کی لاج رکھ لینا تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں یہ یار ہے شاہ زمانہ

بادشاہ مدینہ مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے چل چل پوچھے جا جا جا اللہ التجا کو اس التجا کی اہمیت کو اس طرح سمجھیے کہ جب آخری وقت آتا ہے نا کا وقت شیطان آتا ہے آ ہاں، شیطان آتا ہے ماں کے روپ میں باپ کے روپ میں عزیزوں کے روپ میں آتا ہے بدبخ مردود اور کہتا ہے کہ بیٹا ماں اور باپ کے روپ میں بیٹا عیسائی ہو ہو جا جا وہ دین زیادہ اچھا تھا وہ دین زیادہ اچھا ہے اب ایسی حالت میں جب شیطان ماں اور باپ کے اور عزیزوں کے روپ میں آئے اور اپنے دین کو بدلنے کا کہے اگر اس وقت اللہ کی رحمت نہ تھامے بندے کا کیا بنے گا اس نزا کے عالم میں اس آخری وقت میں اگر آقا آ جائیں اگر آقا آ جائیں آقا آ جائیں جب آخری وقت آیا کا مجھے بھول نہ جانا جانتے کہ ہمارا آخری وقت کب آ جائے رات کو آ جائے اب بھی آ جائے آج ہی آ جائے کب آ جائے نظر کن جانی بے ماں نہ کوئی عمل ہے سنانے قابل نمو ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو سے آقا تو کریم ہو کریم کریم ہوتا نہیں کریم

ہزار وار سے سخت ہے ایک موت کا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے اور امیر لیے سنت عرض کرتے ہیں اگر نزا کے وقت روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے کی جب سختیاں سرکار تاری حسنے کا سدیک سر بالی ضرور ڈر لگتا ہے ماں کہیں ہو جائے نمبر سرکار میں سے مجھ کو بچا چلا چچا برتا پوچھے پو جا ارے سونا کی ہے سی سا یے ارے سونا کی ہے شاہ ہش مش میرے اس کی رکھ لینا تمہارا تمہارا یار سول آخری وقت کی تیاری کرنی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں اس آخری وقت کی تیاری کرنی ہے یہ آخری وقت سب پر آنا ہے جو دنیا میں آیا جس کا ابتدا جس نے ابتدائی وقت پایا آخری وقت پائے گا آیا ہے دنیا میں جانا تو پڑے گا نا رائے فرار تو ہے ہی نہیں اس آخری وقت کی تیاری کرنی ہے اس آخری وقت میں شیطان مردود اپنی پوری طاقت لگاتا ہے مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی اور اس عالم میں ہمیں اللہ کی رحمت کو پانا ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی زیارت کرنی ہے زندگی میں ان پر کثرت سے دروشری پڑھتے رہیں کثرت سے ان کو یاد کرتے رہیں ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں آقا آقا کرتے رہیں محمد محمد محمد محمد پکارا کروں میں محمد ممجد پکارا کروں میں اپنے دل کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینے کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا مدینہ بنانا ہے ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زبان کو تر رکھنا ہے فضولیات سے بچنا ہے اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا ہے کہ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ ان آنکھوں سے آقا کا جلوہ دیکھیں گے ان آنکھوں کو گندی ہونے سے بچانا ہے ہاں گندی ہونے سے بچانا ہے تمنا ہے تمنا ہے کہ ان آنکھوں سے اپنے آقا کا جلوہ دیکھیں اور جلوے لپک کر ہمارے سینے میں سما جائے ہمارے دل میں سما جائے جس راستے کے ذریعے آقا کے جلووں کو دل میں بسانا ہے وہ راستہ صاف رکھیے وہ راستہ صاف رکھیے اس راستے کو گندا ہونے سے بچانا ہے جب یہ راستہ گندا ہو یعنی آنکھ تو فوراً ندامت کے آنسو بہا کر اسے پاک کرنے کی کوشش کیجیے توبہ کیجیے کہ جلوے ان آنکھوں کے ذریعے ہم نے اپنے سینے میں بسا لے آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں جا اے شمع جمال مصطفی اندھیر ہے بن تیرے میرا گھر اے شمع جمال مصطفی روشن کر بے کی اے شمع جمال مصطفی ہمیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ روشن کے نور سے اپنی اندھیری قبر کو پور نور بنانا ہے اس کے لیے کوششیں کرنی نیک اعمال کرنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے خوش کرنا ہے کہ امتی کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے ہاں پتا ہے کچھ پیش ہوتا ہے عمل ہمارا قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی جب ہمیں ہمارے گناہ برے اعمال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہوں گے کتنی قلب انور کو تکلیف پہنچتی ہوگی کبھی تصور کیا ہے اس کا اے عاشقو اے عاشقان رسول کبھی تصور کیا ہے اس کا کبھی داڑھی مونڈتے وقت بھی ہاتھ کانپا نماز قضا کرتے وقت بھی کبھی کلیجا کانپا آنکھیں اٹھا کر بد نگاہی کرنے والوں کبھی سوچا کہ یہ عمل بار کا رسالت میں حاضر ہوگا تو قلب انور کو کیسی تکلیف پہنچ سکتی ہے کبھی سوچا سوچنا پڑے گا گناہوں سے بچنا پڑے گا نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا علم و عمل کا پیکر بننا پڑے گا کہ ہمیں آقا کی زیارت کر رہی ہے ہمیں آقا کی زیارت کرنی ہے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے گناہوں سے بچائے غوث پاک کا واسطہ اللہ گناہوں سے بچائے آمین بجائہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا یہ عریض گناہ آنکھیں بند کر کے دو زانوں بیٹھ جائیے تصوری تصور میں اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیجیے اور آئیے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ

مجھے بھول نہ جا یہ عرض ہماری عرص اللہ آقا تیرا ثانی کہاں شاہ کونو و مکہ آسی بھی امت میں ہوگا کا تیرے اب و کرم کا شہد ہو جا کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے حاضر ہے دڑے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے جب آخری وقت جیا چھ پو شربت دید کا مدت سے آئی ہے نظام میں اب عمل اور پل پر ہر جگہ آپ کی نسبت ہی تو کام آئی ہے جے سنا گار کی ہے